جملہ اسمیہ واقع ہو وہ آدھی میں آپ کے پاس جب سورج لکھتا ہے کہ کس پر داخل ہوتا ہے جملہ فیلیا پر داخل ہوتا ہے لہٰذا آدھی کا والا آتی شمس ہو میں آؤں گا آپ کے پاس جب سورج طلوع ہوگا ٹھیک ہے جی جب سورج طلوع ہوگا

پلیسک تو کر کے سلا الشمس حیار ایوم الدین و من ومن اس کو چالا پھر پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حامی و ناصر ہوں ناصر الدوانہ الحمد للہ کچھ اور کر